دوران طواف کی دعائیں طواف کے دوران کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہ تعالی پاک ہیں اور تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں اور اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی بچاؤ اور طاقت نہیں اور یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے اللہم البیت بیتک ونحن عبیدک ونواصینا بیدک وتقلبنا فی قبضتک فإن تعذبنا فبذنوبنا وإن تغفر لنا فبرحمتك يا أرحم الراحمين فرضت حجه لمن استطاع إليه سبيلا فلك الحمد على ما جعلت لنا من السبيل اللهم ارزقنا ثواب الشاكرين یا اللہ یہ گھر آپ کا ہے اور ہم آپ کے غلام ہیں ہماری پیشانیاں آپ کے دست قدرت میں ہیں اور ہمارا آنا جانا آپ کے قبضہ قدرت میں ہے اگر آپ ہمیں عذاب دیں تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے اور اگر آپ ہمیں معاف فرما دیں تو یہ آپ کی رحمت ہوگی اے ارحم الراحمین آپ نے بیت اللہ کا حج فرض فرمایا ہر اس شخص پر جو اس کے راستے کی قدرت رکھتا ہو بس آپ ہی کے لیے ساری تعریفیں اس نعمت پر کہ آپ نے ہمارے لیے راستہ بنایا یا اللہ ہمیں شکر گزاروں والا ثواب عطا فرما دیجیے روایت نمبر ایک حدثنا حمید بن ابی سویت قال سمعت ابن هشام يسأل عطاء ابن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت فقال عطاء حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به سبعون ملكا فمن قال ؟ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين فلما بلغ الرقن الأسود قال يا أبا محمد ما بلغك في هذا الرقن الأسود ؟ فقال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن قال له ابن هشام يا أبا محمد فالطواف قال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا ب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محیط عنہ عشر سیئات وکتبت له عشر حسنات ورفع له بها عشرة درجات ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه حضرت حمید بن ابی سویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے رکن یمانی کے بارے میں سوال کرتے ہوئے سنا اس وقت حضرت عطا بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے چنانچہ انہوں نے فرمایا مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکن یمانی پر ستر فرشتے مقرر ہیں جو شخص بھی اس کے پاس یہ دعا مانگتا ہے اللّہمّی السلکلاف ولافی فی الدنیا دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فلآرۃ حسنتا وقنا عذاب النار تو وہ فرشتے کہتے ہیں آمین پھر جب حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ رکن حجر اسود پر پہنچے تو ابن ہشام نے کہا اے ابو محمد یہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے آپ کو اس رکن حجر اسود کے بارے میں کیا حدیث پہنچی ہے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا جو شخص حجر اسود کے سامنے آ گیا گویا وہ رحمان کے ہاتھ کے سامنے آ گیا ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے ابو محمد اور طواف حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے حضرت ابو ریر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص بیت اللہ کے گرد سات چکر لگائے اور اس دوران سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کے سوا اور کچھ نہ بولے تو اس کے دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور دس درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور جو شخص طواف کرتے ہوئے بات چیت کرے تو وہ صرف اپنے پاؤں کے ساتھ رحمت میں ایسے داخل ہوا جیسے کوئی پانی میں صرف اپنے پاؤں داخل کرے روایت نمبر دو عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما طاف اللہ البیت البيت بيتك ونحن عبيدك ونواصينا بيدك وتقلبنا في قبضتك فإن تعذبنا بذنوبنا وإن تغفر لنا فبرحمتك يا رحم الراحمين فرض حجه لمن استطاع إليه سبيلاً فلك الحمد على ما جعلت لنا من السبيل اللهم ارزقنا ثواب الشاكرين خلاصہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے دوران یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے